ایک نقطہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم و حکمت ادا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیا خیر ہے اور کیا شر کیا آفیت ہے اور کیا آفت کیا کامیابی ہے اور کیا ناکامی وہ علیم ہیں وہ خبیر ہیں جب کہ انسان بے چارہ تو اپنی گردن کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا وہ اپنی فوری خواہش کو خیر کامیابی اور عافیت سمجھ بیٹھتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا جسم میں کینسر بن رہا تھا معلوم نہیں تھا عافیت کی دعا کی برکت سے کوئی چوٹ لگی درد کی وجہ سے خون میں طوفان آیا اور کینسر ٹوٹ گیا اب یہ چوٹ بظاہر آفت تھی مگر در حقیقت عافیت فالج ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی بخار آ گیا اس نے تھوڑا سا تڑپایا مگر فالج کو پگھلا دیا اب یہ بخار بظاہر آفت مگر حقیقت میں عافیت ہے اس لیے دعا ہمیشہ یقین سے کریں اور اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھیں